نائما کی آنکھ کھل گئی وہ انتہائی پرسکون تھی ہر اضطراب ہر الجھن ہر پریشانی دور ہو چکی تھی تمانیت سکون اور راحت کی ایک ایسی کیفیت تھی جس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک رات میں اس کی زندگی بدل چکی تھی اسے دنیا کی ہر حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی ہر گرا کھل چکی تھی جس کے بعد نائمہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا اسے اب خدا کے لیے جینا تھا آخرت کی کامیابی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا اب اس کی زندگی سے گاڑی بنگلے اور اس تمام دنیاوی عیش کی خواہش نکل گئی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی اس کے دل سے ہر محرومی کا خوف بھی جا چکا تھا اب خواہش تھی تو جنت کی اور خوف تھا تو خدا کی ناراضی اور اس کی جہنم کا اسے اپنی منزل واضح طور پر معلوم ہو چکی تھی مگر اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس منزل تک کیسے پہنچے اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اس خواب کو بس ایک خواب سمجھ کر بھلا دے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں اس کی پکار کا جواب تھا اس واضح جواب کے بعد پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ حالات کی رو میں بہتی رہتی مگر اس کے نتائج سے وہ اچھی طرح آگاہ تھی اس شادی کے بعد اسے ایک ایسی سسرال میں جانا تھا جہاں مذہب اور خدا کا کوئی گزر نہیں تھا اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ جینا پڑتا جس کی جنت یہی دنیا تھی اس شادی کے بعد تو دین کے فرائض پر عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل کام تھا اللہ کے دین کی مدد اور رسولوں کے مشن میں حصہ ڈالنا تو دور کی بات ہے نماز روزے تک کا اہتمام ایک مسئلہ تھا وہ اپنی نندوں اور سسرال کی دیگر خواتین کے رنگ ڈھنگ دیکھ چکی تھی ان کے ذریعے سے اپنے ہونے والے شوہر کے معمولات زندگی سے واقف تھی ان لوگوں کی زندگی میں خدا ایک ناقابل تذکرہ وجود تھا وہی رب کائنات بادشاہ زلجلال جس کی عظمت اور قدرت کو نائمہ نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا جس کی نظر کرم کو اپنی زندگی میں اس نے جلوہ کر دیکھا وہی خدا جو اپنا کے لیے زندگی کی سب سے بڑی متا بن چکا تھا وہ کچھ بھی کر لیتی موجودہ رشتے میں اس کے ہاتھ سے اپنے اس خدا کا وہ ہاتھ رفتہ رفتہ چھوٹ ہی جانا تھا جو بڑی مشکل سے اس نے تھاما تھا اس کے سامنے دوسرا راستہ بہت مشکل بھی تھا اور بہت تلخ بھی وہ شادی سے انکار کر دیتی مگر کس چیز کو جواز بنا کر پھر کیا ضروری ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ ایسا آ جائے جو واقعتاً اسے خدا کی طرف بڑھنے میں مدد دے پھر دفتن اس کے ذہن میں ایک چھناکا ہوا عبداللہ یقیناً یہی وہ شخص ہے جو خدا کی سمت بڑھنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا مگر اس کے ساتھ ہی اس کی پوری شخصیت عبداللہ کے خلاف کھڑی ہو گئی اسے عبداللہ سے شدید نفرت تھی پہلے یہ نفرت اس کے خیالات سے تھی پھر اس کی شخصیت سے ہو گئی اس نفرت کے ساتھ اس کی نفسیات یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی شادی عبداللہ سے ہو وہ دیر تک سر پکڑ کر بستر پر بیٹھی رہی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر وہ بستر سے اٹھی اس نے کمرے کی روشنی کھولی رات کے چار بج رہے تھے اس نے اپنی والدہ آمنا بیگم کو دیکھا وہ کروٹ لیے سو رہی تھیں نائمہ بستر سے اٹھی واش روم جا کر وضو کیا زندگی میں پہلی دفعہ وہ تحجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی فجر کی اذان تک وہ نماز میں کھڑی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کی رہنمائی کرتے جب اس نے نماز ختم کی تو اس پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے خدا کی محبت میں وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہو چکی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی صبح سے دوپہر ہو چکی تھی اور دوپہر سے شام نائمہ مستقل سوچوں میں گم تھی نائمہ نے خود پر جبر کر کے عبداللہ کا انتخاب کر تو لیا تھا مگر اب ایک دوسرا پہاڑ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا وہ کس طرح اس رشتے سے انکار کرے اور کس طرح اس شادی کا رخ عبداللہ کی طرف پھیرے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی شادی میں صرف دو چار دن باقی رہ گئے تھے کل اسے مائیوں بیٹھ جانا تھا اسے پتا تھا کہ اس کے سامنے کس قدر مشکلات آ چکی ہیں سب سے پہلے اپنی والدہ اور نانا سے بات کرنا تھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ کر اس شادی سے انکار کرے گی خواب کی اس بات پر کون یقین کرے گا اور کون مند اس بنیاد پر آخری وقت پر رشتہ ختم کرے گا پھر یہ شادی اول دن سے اس کی مرضی سے ہو رہی تھی ہر قدم پر اس کی خوشی شامل تھی اب منع کرنے کا کیا جواز وہ پیش کرے گی پھر کسی نہ کسی طرح ماں اور نانا کو وہ منع لیتی کہ وہ بہرحال اس کے اپنے تھے مگر انہیں آگے جواب دینا تھا آخری وقت پر انکار کے بعد ان کی کیا عزت باقی رہ جاتی پھر عبداللہ کیا اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتا ایک دفعہ ٹھکرائے جانے کی ذلت کے بعد کیسے ممکن تھا کہ وہ راضی ہو جاتا اور اگر راضی ہو بھی جاتا تو شاید زندگی بھر وہ نائمہ سے اپنے ٹھکرائے جانے کی ذلت کا بدلہ لیتا رہتا اس کی راہ میں کوئی ایک پہاڑ یا ایک کھائی ہائر نہیں تھی آگ کے ساتھ سمندر تھے جنہیں اسے عبور کرنا تھا آخرکار وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئی یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے اور تجھے پانے کے لیے ایک مشکل فیصلہ کر لیا ہے اس کے نتیجے میں سو فیصد امکان یہی ہے کہ ساری ذلتوں اور مصیبتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے اگر ایسا ہوا تو میں سمجھوں گی مجھے میرے گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے مگر اب تو مجھے اتنا محبوب ہو چکا ہے کہ تیری دی ہوئی سزا بھی میرے سر آنکھوں پر ہے لیکن تو مجھے معاف کر دے اور اس ناممکن کو ممکن بنا دے تیری طاقت اور قدرت کے کرش میں میں کل رات دیکھ چکی ہوں تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے اور سب کچھ آسان ہے میں اپنے کمزور حقیر وجود کے لیے اسی آسانی کی بھیک مانگتی ہوں پروردگار میں تیری سمت آ رہی ہوں اب تو میری کشتی کو ڈبو دے یا منزل پر پہنچا دے یہ تیرے ہاتھ میں ہے میں جس سچ کو جان چکی ہوں مر کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی میرے رب میری مدد فرما نائمہ دیر تک روتی رہی اور دعا کرتی رہی پھر ایک عزم کے ساتھ وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے نانا کے کمرے کی طرف چل پڑی اسماعیل صاحب پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہے تھے آمنا بیگم منہ سر جھکائے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نواسی کی خوشی انہیں اتنی مہنگی پڑے گی ان کی ساری جمع پونجی شادی کی تیاریوں پر خرچ ہو چکی تھی قرض لے کر آلہ سے اعلیٰ جہیز بنوا لیا تھا حتیٰ کہ مکان کے کاغذات گروی رکھوا کر فائیو اسٹار ہوٹل اور سینکڑوں مہمانوں کی دعوت کا انتظام کر لیا تھا یہ سب کر کے وہ مطمئن تھے کہ نواسی کو بہت عزت سے وہ بیاہ دیں گے مگر اس وقت آمنا بیگم نے کمرے میں آ کر جو بات انہیں بتائی تھی اس سے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی شادی این سر پر آ چکی تھی دعوتی کارڈ تقسیم ہو چکے تھے بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ اچانک رشتہ کرانے والی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں طریقہ ہے کہ لڑکے کو سلامی میں گاڑی دی جاتی ہے ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں مگر نئی گاڑی دینا ایک خاندانی رسم ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رسم ضرور پوری ہو ورنہ لڑکے کی بھابیاں اعتراض کریں گی جن کے والدین نے ان کی شادیوں کے موقع پر ان کے شوہروں کو نئی گاڑیاں سلامی میں دی تھیں یہ سن کر آمنا بیگم حواس باختہ ہو چکی تھیں انہوں نے پہلے تو رشتے والی خاتون کو بہت سنائی کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مگر ان کا کہنا تھا کہ مجھے خود ابھی یہ بتایا گیا ہے پھر کہنے لگیں کہ ایک ہی تو بیٹی ہے اور اتنا زبردست رشتہ ہے جہاں اور کیا ہے یہ بھی کرتے بیٹی ہمیشہ عیش کرے گی پھر مزید اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کہنے لگیں کہ اتنے امیر لوگ لالچی نہیں ہوتے دراصل ان کے خاندان کا دستور یہی ہے یہ زبردستی نہیں ہے چاہے تو نہ کریں مگر ایسا نہ ہو کہ بعد میں بچی کو کچھ باتیں سننا پڑے آمنہ کو اپنے اور اپنے والد کے حالات مکمل طور پر معلوم تھے گھر تک گروی رکھا جا چکا تھا کئی لوگوں سے قرضے لے لیے تھے تب کہیں جا کر لڑکے والوں کی حیثیت کو پہنچے ہوئے کچھ انتظامات ہوئے تھے ایسے میں یہ مطالبہ کمر توڑ تھا اب دونوں پریشان تھے کہ کیا کریں یہ بات پہلے سامنے آ جاتی تو شاید کچھ ہاتھ پاؤں بھی مارتے مگر اب تو کچھ بھی ممکن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی بیٹی نائما اتنے اہتمام اور کوشش کے باوجود بھی سسرال میں کم تر حیثیت میں جاتی اور سلامی میں گاڑی نہ لانے کا تانا سنتی انہوں نے ابھی تک نائمہ سے کسی مسئلے کا ذکر نہیں کیا تھا مگر اب اسماعیل صاحب کا اصرار تھا کہ نائمہ کو یہ بات بتائی جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے جبکہ آمنہ کا اصرار تھا کہ خاموش رہا جائے وہ کوشش کر کے شادی کے بعد گاڑی کہیں سے دینے کی کوشش کریں گے اسماعیل صاحب کا کہنا تھا کہ بات موقع کی ہوتی ہے بعد میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ابھی وہ دونوں اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی اسے اندر آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے نائمہ کا چہرہ بھی کچھ بجھا ہوا سا تھا مگر وہ اپنی پریشانی میں ایسے الجھے ہوئے تھے کہ غور سے نہیں دیکھ سکے کہ ان کی نواسی کی کیفیت کیا ہے اس نے اندر آ کر کہا نانا ابو مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی تھی اچھا ہوا امی بھی یہیں موجود ہیں بیٹا ہمیں بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اسماعیل صاحب نے کہا تو آمنا بیگم گھبرا کر بولی ابو پہلے اس کی بات سن لیں آمنا بیگم کو اندازہ تھا کہ اس کے والد کیا کہیں گے اور اس کا اثر ان کی بیٹی پر کیا ہوگا مگر اسماعیل صاحب اس وقت جس پریشانی میں تھے اس میں انہوں نے آمنا کی بات سنی انسنی کر دی اور بولے نعمہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پہلے دن سے اس رشتے میں تمہاری خوشی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس کے لیے ہم سے جو بن پڑا ہم نے کیا ہے اپنی ساری جمع پونجی یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا تمہاری شادی کی تیاریوں پر خرچ کر ڈالی اپنا گھر تک گروی رکھ دیا ہے نانا ابو بول رہے تھے اور نائما کے کان میں دھماکے ہو رہے تھے اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے اس کی ماں اور نانا کیا کر رہے ہیں وہ تڑپ کر بولی آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کرنا ضروری تھا بیٹی جب ہاتھی والوں سے تعلق رکھا جاتا ہے تو گھر کے دروازے بھی اونچے بنانے پڑتے ہیں آمنا بیگم نے بیٹی کو جواب دیا اسماعیل صاحب نے اپنی بات جاری رکھی بیٹا جو ہوا سو ہوا اس کا ہمیں کوئی غم نہیں اور انشاءاللہ تمہاری شادی ایسی شان و شوکت سے ہوگی کہ سسرال میں تمہاری گردن بلند رہے گی مگر اب ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے جس میں ہم کو تمہیں اعتماد میں لینا ہوگا وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولنے لگے تمہارے سسرال والوں کا دستور ہے کہ لڑکے کو سلامی میں نئی گاڑی دی جاتی ہے وہ لوگ لالچی نہیں ہیں مگر یہ ان کے ہاں کا دستور ہے ہم اپنے محدود وسائل کی بنا پر سرے دست یہ نہیں کر سکتے یہ مطالبہ آج ہی سامنے آیا ہے پہلے آتا تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی کوشش کرتے مگر اتنے مختصر وقت میں یہ بہت مشکل ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو تاکہ کوئی بات ہو تو تم پریشان نہ ہو جانا تحمل سے برداشت کرنا اللہ سب ٹھیک کرے گا نائمہ جو اپنی ماں کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی یہ سن کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ان کے برابر بیٹھ گئی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اس طرح آسان کریں گے وہ تو اپنی ماں اور نانا کو ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں ڈالنے آئی تھی اللہ نے ایسا کرم کر دیا اب وہ انہیں اس تکلیف سے نکالنے والی بن چکی تھی شکر گزاری کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے وہ میرے اللہ میرے اللہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کو تڑپنا دیکھ کر اس کے نانا اور ماں دونوں پریشان ہو گئے انہیں معلوم تو تھا کہ ان کی بچی حساس ہے مگر اسے اتنا صدمہ ہوگا اس کا انہیں اندازہ نہ تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ نائمہ کے آنسو صدمے کے نہیں خوشی کے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد وہاں سے کی تھی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے روتا دیکھ کر اسماعیل صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی بچی کو یہ بات بتا دی وہ اس کے دل کو بڑا کرنے کے لیے بولے میری بچی تو ہرگز پریشان نہ ہو میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے شادی سے پہلے گاڑی کا بندوبست کرتا ہوں ابھی بھی کچھ وقت ہے والدہ نے بھی اس کے سر پر پیار کر کے اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہا مگر اب نائمہ کے بولنے کی باری تھی اس نے گردن اٹھائی اپنے آنسو پوچھے اور کھڑی ہو کر نانا کے پاس آئی اور پورے اعتماد سے بولی نانا ابو آپ نے ساری زندگی میرا اور میری ماں کا بوجھ اٹھایا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ کو بڑھاپے میں بھی اتنی اذیت دینے کا سبب بن رہی ہوں خدا کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں اپنی خوشی کے لیے آپ دونوں کو تکلیف نہیں دیتی مگر اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے رب نے چاہا تو اب میری ذات سے کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نانا حیرت سے اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے انہیں اس کے اعتماد اور الفاظ سے زیادہ خدا کی قسم اور میرے رب کے الفاظ پر حیرت تھی مشکل میں ہر شخص کو اللہ یاد آ جاتا ہے یہی ان کی نواسی کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے دل میں سوچا انہیں احساس تھا کہ نائمہ اس وقت جذبات میں ہے وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے نہیں بیٹی تو نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی ہم بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے نائمہ نے ان کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی مگر اس دفعہ اس کی مخاطب اس کی والدہ تھیں امی یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم ہو رہا ہے آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیجئے یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پڑی ہوئی منگنی کی انگوٹھی اتاری اور ماں کے ہاتھ میں رکھ دی آمنا بیگم کا بکا رہ گئی اسماعیل صاحب بھی پریشان ہو گئے بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے آمنا بیگم نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا جانتی ہو بیٹا دو دن بعد شادی ہے یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہوگی بدنامی ہوتی ہے تو ہوا کرے ویسے یہ بدنامی ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے گاڑی کا مطالبہ کیا ہے یہ اگر ان کا دستور ہے تو پہلے دن بتانا چاہیے تھا انہیں شروع دن سے ہماری حیثیت معلوم تھی آخری وقت میں یہ بات کرنا بلیک میلنگ ہوتا ہے میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی نائما نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا نائما تم بچی ہو تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لوگ دس باتیں بنائیں گے تمہاری شادی کہیں اور کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جائے گا جو نیا رشتہ آئے گا وہ ضرور پوچھے گا کہ پچھلا رشتہ کیوں ختم ہوا اسماعیل صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کیا عبداللہ بھی یہ پوچھے گا نائمہ نے پوری روانی اور اعتماد سے کہا تو اسماعیل صاحب اور آمنہ بیگم دونوں سناٹے میں آ گئے ایک لمحے کے توقف کے بعد اسماعیل صاحب نے کہا مگر بیٹا اس سے شادی سے تو تم انکار کر چکی تھی اب اقرار کر رہی ہوں مگر بیٹا اس نے اپنی جاب وغیرہ سب چھوڑ دی ہے تمہیں شاید معلوم نہیں اس کا اب کوئی کیریئر نہیں رہا اب اس کے پاس نہ پہلے جیسی جاب ہے نہ گاڑی ہے نہ اپنا کوئی گھر ہے تم کیسے اس کے ساتھ رہو گی پھر جانتی ہو مستقبل میں اس کا ارادہ کیا کرنے کا ہے ماں جو اپنی بچی کی رگ رگ سے واقف تھی ایک ہی سانس میں یہ بیان کرتی چلی گئی کہ عبداللہ کن وجوہات کی بنا پر اس کے لیے مس فٹ ہے مجھے سب معلوم ہے لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں آپ لوگوں نے پہلے میرے غلط فیصلے میں میرا ساتھ دیا تھا اب میں ایک ٹھیک فیصلہ کر رہی ہوں نانا ابو اللہ کے واسطے میرا ساتھ دیجیے نائمہ نے جان بوجھ کر آخری بات اپنے نانا سے مخاطب ہو کر کہی جن کے لیے اللہ کا واسطہ اور عبداللہ کا نام دونوں بہت اہم تھے ٹھیک ہے بیٹا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں عبداللہ کو ابھی بلاتا ہوں اسماعیل صاحب نے پوری بات عبداللہ کے سامنے رکھ دی وہ گرتن چکائے ان کی بات سنتا رہا اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ اسماعیل صاحب کا خاندان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے شاید اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ انہیں اس مشکل سے نکالے وہ اپنے بارے میں نائمہ کے خیالات سے واقف تھا فاریہ نے کچھ دنوں قبل اسے فون کر کے ساری بات بتائی تھی اور اس سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ نائمہ کی شادی تک اس کے گھر نہ جائے اس لیے کافی دنوں سے وہ اسماعیل صاحب کے گھر نہیں آیا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ پڑھائی میں مصروف ہے مگر آج انہوں نے اسے فوراً اس انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلا لیا تھا اسے معلوم تھا کہ اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا اسماعیل صاحب کے خاندان کی مدد کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی گرچہ اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ نائمہ نے شادی کے لیے عبداللہ کا نام خود تجویز کیا ہے مگر اسے اندازہ تھا کہ یہ ناممکن ہے نائما کو اپنے گھرانے کی عزت برقرار رکھنی تھی اس کے لیے اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کا فیصلہ کر لیا جس سے وہ نفرت کرتی ہے نائما نے اپنے حصے کا زہر پی لیا تھا اب عبداللہ کو اپنے حصے کا زہر پینا تھا بیٹا میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں اسماعیل صاحب جو کافی دیر سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے اسے گہری سوچوں میں غرق دیکھ کر اس سے پوچھا عبداللہ نے سر اٹھایا اور آہستہ آواز میں بولا شادی کے لیے میری ایک شرط ہے بولو بیٹا تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے نائمہ کی شادی کے لیے آپ نے جو قرض لیا ہے اور جس کے لیے یہ گھر گروی رکھوایا ہے اسے شادی سے قبل میں ادا کروں گا جو آپ کے ابتدائی دنوں میں مجھے گھر بنانے کی خواہش تھی اس کے لیے میں نے پیسے جمع کیے تھے وہ ابھی تک میرے پاس ہیں آپ یہ پیسے لے کر مکان کے کاغذات واپس لے لیجئے اسماعیل صاحب نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ بولے میری زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہوتی اگر نائمہ کی شادی تم سے نہ ہوتی خدا کا شکر ہے اس نے میری یہ محرومی دور کر دی میں تمہاری یہ شرط ضرور مانوں گا میں اب یہ مکان تمہارے نام کر رہا ہوں اس مکان میں تم اور نائمہ رہو گے لیکن یہ بات میں نائمہ کو نہیں بتاؤں گا تم اسے شادی کے بعد بتاؤ گے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا ایک کام اور کیجئے یہ مکان میرے نہیں نائمہ کے نام کر دیجئے میں اسے مہر میں یہ مکان دے دوں گا اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا اللہ تم دونوں کو سدا خوش اور آباد رکھے عبداللہ جواب میں خاموش رہا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس شادی میں نائمہ کی خوشی نہیں مجبوری شامل ہے کسی کمزور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا عبداللہ جیسے شخص کو کبھی گوارا نہ تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ اسماعیل صاحب کی عزت رکھنے کے لیے دنیا دکھاوے کو نائمہ سے رسمی شادی کر لے گا پھر نائمہ کو بھلے طریقے سے آزاد کر دے گا عبداللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نائمہ کی خوشی اس کے ساتھ آباد رہنے میں نہیں اس سے آزاد رہنے ہی میں ممکن تھی عبداللہ سے جان چھوٹنے کے بعد نائمہ جیسی شکل و صورت کی لڑکی کے لیے مناسب رشتہ ملنا مشکل نہ تھا رہا عبداللہ تو جب اس نے پوری زندگی اپنے رب کے لیے وقف کی تھی تو جان لیا تھا کہ اسے اپنے سینے میں دو قبرستان بنانے ہوں گے ایک میں اسے اپنی خواہشیں دفن کرنی ہوں گی اور دوسرے میں شکایتیں سو اس کا سینہ تو پہلے ہی دوسروں کی شکایتوں اور اپنی خواہشوں کا ایک قبرستان تھا اس قبرستان میں آج ایک اور لاش دفن کرنے کا وقت آ گیا تھا کسی قبرستان میں ایک قبر کے اور بڑھ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عبداللہ اسماعیل صاحب کے پاس سے اٹھا تو اس کا دل بہت پرسکون تھا اس لیے کہ قبرستانوں میں ہمیشہ بہت سکون ہوا کرتا ہے نعمہ کی شادی اسی تاریخ کو ہوئی جو طے ہوئی تھی سب کچھ ویسے ہی ہوا صرف اس فرق کے ساتھ عبداللہ تھا نانا ابو نے مکان نائمہ کے نام کر کے کاغذات نکاح کے وقت عبداللہ کو دے دیے تھے شادی کے بعد رخصتی ہو کر دولہا دلہن کہیں اور نہیں گئے اسی مکان میں آ گئے اور اب شادی کے سارے ہنگاموں سے گزر کر دلہن بنی ہوئی نائمہ حجلہ عروسی میں عبداللہ کی اپنی قسمت کی منتظر تھی وہ سیج پر بنی سوری بیٹھی تھی وہ حسین تو ہمیشہ سے تھی مگر اس پر دلہن کا لباس زیور اور میک اپ ان سب نے مل کر نائمہ کو وہ روپ دیا تھا کہ گویا کوہ قاف کی کوئی پری زمین پر اتر آئی ہے آج جس نے اسے دیکھا تھا وہ عبداللہ کی قسمت پر رش کر رہا تھا سوائے عبداللہ کے اس کے لیے یہ زندگی کے ان گنت امتحانوں میں سے ایک اور امتحان تھا جس سے اسے کامیابی کے ساتھ گزرنا تھا شادی کی پوری تقریب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہی اور دل میں یہ دعا کہ پروردگار ہمیشہ کی طرح اب بھی میری مدد کیجیے اور اس پولیس سرات سے مجھے کامیابی سے گزار دیجیے نائمہ اس سب سے بے نیاز گہری سوچ میں ڈوبی عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی اس کا ایک بوجھ تو اتر چکا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ زندگی اب اس کے لیے بس ایک آزمائش ہی بن چکی ہے مالی تنگی تو خیر وہ جھیلنے کے لیے تیار تھی لیکن عبداللہ کے ساتھ جینا اس کے لیے ایک سزا تھی مگر وہ کس کو الزام دیتی اس نے اپنے لیے یہ سزا خود چنی تھی نائمہ کو اپنا خواب یاد آ گیا اسے وہ جادوگر یاد آئے جنہوں نے سچائی کو پا کر سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا تھا مگر سچ کو نہیں چھوڑا تھا اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک ازیت ناک موت گوارا کر لی تھی کیا میں اللہ کے لیے ایک اذیت ناک زندگی بھی گوارا نہیں کر سکتی نعمہ نے خود سے سوال کیا پھر خود ہی جواب دیا مجھے یہ زندگی گوارا کرنا ہوگی پوری خوش دلی کے ساتھ پھر ایک اور وسوسے کا زہر اس کے رگ و پے میں اترنے لگا اس نے عبداللہ سے شادی سے انکار کیا تھا فاریہ کے ذریعے سے اسے گھر آنے سے منع کیا تھا عبداللہ ایک مذہبی شخص ہے مذہبی لوگوں کے متعلق اس کا تجربہ یہ تھا کہ وہ دین کی ظاہری باتیں اور علمی گفتگو تو اچھی کر لیتے ہیں نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں مگر جب انہیں کسی سے اختلاف ہو جائے اور انات پیدا ہو جائے تو ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا ان کا اخلاقی رویہ عام لوگوں سے مختلف نہیں ہوتا عبداللہ نے کچھ نہ کیا ساری زندگی اگر اسے تان و تشنی کا نشانہ بناتا رہا تو عبداللہ سے نفرت کرتے کرتے وہ خود اگر اس کی نفرت کا نشانہ بن گئی تو یہ ساری باتیں پہلے نائمہ نے نہیں سوچی تھیں کم از کم اس گہرائی میں جا کر نہیں سوچی تھیں ہر طرف سے وسوسے کے سیاہ ناک اسے ٹسنے لگے پھر ایک دم اس کے سامنے اثر کا چہرہ آیا اسے اثر کے الفاظ یاد آ گئے امتحان ضرور ہوگا مگر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ضرور ہے مگر اکثر وہ حوصلے کا امتحان لیتے ہیں انسان کا نہیں میں پورے حوصلے کے ساتھ امتحان دوں گی ہر قیمت پر اللہ سے وفاداری اور صبر پر قائم رہوں گی عبداللہ میرے ساتھ جو بھی زیادتی کرے کم از کم بندگی کی زندگی گزارنے سے تو نہیں روکے گا میرے لیے بس یہی کافی ہے نائمہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ تھوڑا سا جھجکی اور پھر سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا عبداللہ نے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر وہ دروازہ نہیں کھول سکا اسے لگا کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا ہے وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی دلہن کے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا اپنی بربادی کا دروازہ آپ کھولنے جا رہا ہے اس کے شل وجود کے اندر سے ایک آواز آئی عبداللہ حماقت مت کرو کیوں اپنی زندگی سے کھیل رہے ہو کیوں اپنا سب کچھ ایک ایسی لڑکی پر لٹانے جا رہے ہو جس نے تمہیں سوائے دکھ کے کچھ نہیں دینا جو تم سے نفرت کرتی ہے اور اس نفرت کے سوا اس کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں عبداللہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا لا الہ الا اللہ ان الفاظ نے اس میں کچھ طاقت پیدا کی کم از کم اتنی طاقت کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے قابل ہو گیا اس کی آنکھیں پہلے ہی آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی بند ہوتی آنکھیں یہ بوجھ نہ اٹھا سکیں دو قطرے اس کی آنکھوں سے نکلے اور رخساروں پر پھیل گئے عبداللہ کو یوں لگا کہ بہتے قطروں نے دل کے بوجھ کو کچھ کم کر دیا ہے اس نے رخسار سے نمی صاف کی پھر ایک گہرا سانس لے کر آخرکار اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ آہستگی سے چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا نائمہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر تھوڑا سا جھچکی اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کو عبداللہ کو یوں لگا جیسے کمرہ عجیب سی روشنی سے جگمگا اٹھا ہے اس نے نائمہ کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا اور جتنا دیکھا وہ بھی بہت سادہ دیکھا تھا مگر اس وقت دلہن کے سنگھار میں نائمہ کے حسن نے کائنات کی ہر دلکشی کو ماند کر دیا تھا سرخ جوڑے میں سجی نائمہ اپنے دل ربا حسن کے لیے رنگ و روپ کی محتاج تو کبھی نہ تھی مگر آج جب اس کے وجود نے سج دھج کا احسان اٹھایا تو دلکشی و رانائی کو ایسی معنی عطا کر دیے تھے جس سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے لمحہ بھر کے لیے عبداللہ اس سحر انگیز چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا اس ایک لمحے میں اسے یوں لگا کہ اس نے جو کچھ ارادے باندھے اور فیصلے کیے تھے وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو چکے ہیں اسے کہیں سے آواز آئی عبداللہ بے وقوف مت بنو قسمت نے ایک انتہائی حسین لڑکی کو جو تمہیں دل سے پسند ہے تمہاری بیوی بنا دیا ہے قانون شریعت اور سماج سب تمہارے ساتھ ہیں قربانی اور ایسار کے اعلی جذبات کو ایک کونے میں رکھو اور سب کچھ بھول کر خواہش کے سمندر میں ڈوب جاؤ اس کے ضمیر نے فوراً مداخلت کی عبداللہ کیا اپنے مالک کو بھی بھول جاؤ گے شیطان نے دیکھا کہ خواہش عبداللہ کا راستہ نہیں روک پا رہی ہے تو اس نے غضب اور تکبر کے ہتھیاروں سے اسے گھائل کرنے کی کوشش کی بھول گئے عبداللہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں زلیل کیا تھا تمہیں ٹھکرا دیا تھا اب یہ کیا حماقت ہے کہ اپنا سب کچھ اس لڑکی کو دے کر اسے آزاد کر رہے ہو تم خدا کے محبوب ہو اور اس نے تمہارے لیے اس لڑکی کو تمہارے قدموں میں لا ڈالا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس مغرور اور سرکش لڑکی کو اس کے تکبر کا مزہ چکاؤ عبداللہ کی روح شکست قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی وہ چلا اٹھی مت بھولو عبداللہ کمزور انسان خدا کا سفیر ہوتا ہے یہ کمزور اور بے بس لڑکی خدا کی سفیر بن کر تمہاری زندگی میں آئی ہے یاد رکھو جتنی مجبور یہ لڑکی تمہارے سامنے ہے اس سے ہزاروں گنا کمزور تم اپنے آقا اللہ رب العالمین کے سامنے ہو عبداللہ اندھیری راہوں کا مسافر تھا مگر اس مسافر شب کے سامنے جیسے ہی اللہ کا نام آیا دل کی اندھیر ہوتی دنیا پھر روشن ہو گئی اب وہ خوشیوں کی روشنی کے لیے نائمہ کے روشن چہرے کا محتاج نہیں رہا تھا آسمان و زمین کا وہ نور جو زندگی بھر اس کے ہر اندھیرے کو اجالے میں بدلتا رہا تھا اس کے ہم رکاب تھا اس کا دل ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر روشن ہو چکا تھا اس نے نائمہ کے دمکتے ہوئے سراپے سے نظریں ہٹا کر سر نیچے کیا اور سلام کر کے مسہری پر بیٹھ گیا دوسری طرف نائمہ کا وجود پتھرایا ہوا تھا عبداللہ کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی احساس بیدار نہیں ہوا اس کے دل کا کوئی تار نہیں چھڑا اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے عبداللہ کے سلام کا جواب دیا اور تھوڑا سمٹ کر پیچھے ہو گئی عبداللہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا اس نے نائما کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی نائما کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو شاید دونوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس لمحے سامنے موجود ہر دو فریق کا چہرہ ایک لاش کی طرح جذبات سے آ رہی ہے تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر عبداللہ نے اس خاموشی کو توڑا مجھے معلوم ہے نائما آپ کن حالات سے گزری ہیں نانا ابو نے مجھے بتایا تو مجھے اپنی خوش نصیبی لگی کہ اس مشکل گھڑی میں آپ کے خاندان کا ساتھ دوں عبداللہ ناپ تول کر الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے جہاں آپ کی شادی ہو رہی تھی وہاں لالچ اور دکھاوا آڑے آ گیا مجھے اندازہ ہے کہ آخری وقت میں شادی ختم ہونے سے آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہوا شاید وہ زیادہ بڑی زیادتی ہے آخری جملہ سن کر نائمہ نے سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا مگر عبداللہ اس کے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھا تھا اس نے بھی سر جھکا لیا عبداللہ بولتا رہا ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا جو ناپسند ہو بلکہ جس سے نفرت ہو ایک بہت مشکل فیصلہ ہے لیکن آپ نے اپنے نانا اور والدہ کے لیے یہ فیصلہ کیا اس سے میرے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ بنی ہے نائما ایک سرد لاش کی طرح ساکت رہی مگر دل میں کہیں یہ احساس ابھرا کہ عبداللہ ایسا نہیں تھا جیسا اس نے سمجھا تھا فاریہ نے آپ کے حوالے سے مجھ سے بات کی تھی اس نے بتایا تھا کہ آپ کو میرا اپنے گھر آنا پسند نہیں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے رشتے سے آپ پہلے دن ہی انکار کر چکی تھیں عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور نائمہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا وہ بے تعلقی سے سر جھکائے بیٹھی تھی اس نے گفتگو جاری رکھی مجھے اس پر آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے نہ یہ بات میں شکایتن کہہ رہا ہوں مجھے تو آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے اپنے خاندان کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آپ کو پسند نہیں تھا اور آپ نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا میری جاب ختم ہو چکی ہے عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا سچی بات یہ ہے کہ آج میں جس راستے پر ہوں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے انکار نے میرے لیے زندگی کے بہت بڑے فیصلے بہت آسان کر دیے خدا کی غربت کا جو سفر ہزاروں برس میں بھی طے نہیں ہو سکتا وہ آپ کے انکار نے چند لمحوں میں طے کرا دیا اس لیے آپ کی قدر میرے دل میں بہت بڑھ گئی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنی محسنہ اور ایسی بہادر اور حوصلہ مند لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونے دوں ایک لمحے کا وقفہ آیا نائمہ گنگ ہو چکی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے خاموشی کے اس وقفے میں عبداللہ نے اپنے لباس کی جیب سے کچھ کاغذات نکالے نائمہ کی طرف پڑھاتے ہوئے بولا یہ آپ کے مکان کے کاغذات ہیں یہ مکان اب آپ کے نام ہو جائے گا آپ کی وجہ سے آپ کے نانا کو اسے گروی رکھ کر قرضہ لینا پڑا تھا میں نے وہ قرض ادا کر دیا نانا ابو نے مجھے مکان دے دیا جو بطور مہر میں آپ کو دے رہا ہوں اس طرح آپ اپنے نانا اور والدہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے یہ میرا آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ آپ کا مہر ہے جو آپ کا حق ہے نائمہ خاموشی سے سنتی رہی اسے محسوس ہوا کہ نفرت کے وہ سانپ جو اسے ٹس رہے تھے کہیں بھاگ چکے ہیں اسے یاد آیا ایسے ہی ایک سانپ نے قابیل میں نفرت کا زہر انڈیلا تھا اس کے دل سے ایک آہ نکلی کاش میں اس سانپ کو پہلے دیکھ سکتی تو اس کا پھن کچل دیتی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ عبداللہ ایک اور کاغذ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے بولا یہ آپ کی آزادی کا پروانہ ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے احسان میں زندہ رہیں اور اپنی زندگی مجبوری کے عالم میں اس شخص کے ساتھ گزارے جس کے ساتھ آپ رہنا ہی نہیں چاہتی یہ طلاق کے کاغذات میں نے تیار کر لیے ہیں ان پر میرے دستخط اور تاریخ کی جگہ خالی ہے شادی کے بعد کچھ ابتدائی دن گزر جائیں تو ان پیپرز پر تاریخ ڈال کر مجھے دے دیجیے گا میں دستخط کر دوں گا نائمہ سن ہو چکی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عبداللہ اس جگہ کھڑا ہوگا اسے بے اختیار حضرت موسا یاد آ گئے دو بے آسرا لڑکیوں پر یک طرفہ طور پر احسان کر کے بے نیاز ہو جانے والے موسا اس نے دھیرے سے عبداللہ کو دیکھا خدا سے لو لگا کر انسانوں سے بے نیاز ہو جانے والا کردار جو پیغمبروں کا خاصا ہوتا ہے عبداللہ اس کا ایک عکس بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے دل سے صدا ابری پروردگار مجھے معاف کر دے میں بہت شرمندہ ہوں میں نے تیرے ایک نیک بندے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پھر اس نے ندامت کے عالم میں سر چکا لیا اور دل میں گڑ گڑا کر بولی مالک مجھے اصلاح کا ایک موقع دیجیے مجھ پر اپنا کرم فرمائیے آپ ہی میرے کار ساز ہیں وہ اسی کیفیت میں تھی کہ عبداللہ کی آواز ایک دفعہ پھر کانوں سے ٹکرائی آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا آپ کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں آپ کی والدہ اور نانا کو آپ کے خاندانی سنار کے ہاں لے گیا تھا جب وہ لوگ زیورات پسند کر رہے تھے تو میں نے وہاں ایک بہت خوبصورت لاکٹ دیکھا جس پر آپ کے نام کا پہلا حرف تہچی این بنا ہوا تھا میں نے بعد میں وہ آپ کی شادی میں تحفہ دینے کے لیے خرید لیا تھا میرا خیال تھا کہ شادی کے موقع پر وہ آپ کے نانا کو دے دوں گا تاکہ وہ آپ تک اسے پہنچا دیں مجھے خبر نہیں تھی کہ مجھے شوہر بن کر وہ لاکٹ آپ کو براہ راست دینا پڑے گا اسے آپ اپنی منہ دکھائی کا تحفہ سمجھ لیجئے یہ کہہ کر عبداللہ نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور نائمہ کے ہاتھ پر وہی لاکٹ رکھ دیا جو اسے بہت پسند تھا اور اس نے غریب عورت کی مدد کے لیے بیچ ڈالا تھا نائمہ وہ لاکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی اور اس کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اسے اثر کے الفاظ یاد آ گئے جس وقت یہ لاکٹ تمہیں ملے گا اسی وقت تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی تم بغیر کسی شک کے اسے پہچان دو گی تو اثر نے جس شخص کا غالب اختیار کیا تھا جس یونانی دیوتا کے لافانی حسن کی وہ اسیر ہو چکی تھی جو شخص خدا کا غلام اور خدا کا محبوب تھا وہ یہی عبداللہ ہے جو خدا کی نظر میں ایک سردار تھا مگر وہ اس سے ہمیشہ بھاگتی رہی نفرت کرتی رہی نائمہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرس رہا تھا عبداللہ اس کی کیفیت سے بے نیاز سر چکائے بیٹھا تھا پھر وہ بستر سے اترا اور کھڑے ہو کر بولا آپ جب چاہیں طلاق لے کر علیحدہ ہو جائیں تب تک ہم اجنبیوں کی طرح زندگی گزار لیں گے مجھ پر اعتماد کیجیے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک بہترین انسان سے ملا ہی دیں گے اب میں کپڑے بدل کر لیٹوں گا آپ بھی آرام کیجیے یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف پڑ گیا نائمہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر اسے روک دے مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی نائمہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ سوچ رہی تھی کہ خدا کتنی عجیب ہستی ہے پہلے وہ خدا سے نفرت کرتی تھی اس نے عجیب طریقے سے نائمہ کے دل میں اپنی محبت داخل کر دی وہ سب سے بڑھ کر خدا کو چاہنے لگی پھر وہ خدا کے اس بندے عبداللہ سے نفرت کرنے لگی خدا نے بہت عجیب طریقے سے عبداللہ کو اس کا محبوب بنا دیا اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے کہا پروردگار تو اپنی مہربانیوں سے اپنے بندوں کو اپنے قدموں کی خاک بنا دیتا ہے پھر اس کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی رب کائنات تیرے جیسا کون ہے نائمہ کے دل میں سکون کی ایک لہر سرائیت کرتی چلی گئی اس نے آنکھیں کھولی اس کے آتشی رخسار خوشی سے تمک رہے تھے جھیل جیسی آنکھوں میں محبت چکمگا رہی تھی اور گلاب جیسے لبوں پر زندگی کی بھرپور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی اور پھر بولی ایک گناکار مالک تیرے جیسا مہربان کون ہے تیرے جیسا رحیم کون ہے اس نے دل میں سوچا پروردگار عالم اس جیسی کافرہ کے ساتھ اتنے مہربان رہے ہیں تو اپنے وفاداروں کو کس طرح نوازیں گے بے اختیار اس کی نظر میں وہ قالب آ گیا جو اثر نے اختیار کیا تھا اور جو دراصل اس کے شوہر سردار عبداللہ کا قالب تھا اس نے اس قالب کو نظر میں لاتے ہوئے کہا وفاداروں کو وہ ایسے نوازیں گے وہ اسی کیفیت میں تھی کہ عبداللہ کپڑے بدل کر باہر آیا اور خاموشی سے بستر کے دوسرے کنارے پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا کمرے میں پھیلی روشنی اسے اندھیروں سے زیادہ تاریخ لگ رہی تھی تاریخی پھیلاتی ہوئی اس روشنی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا نائمہ نے اپنا رخ عبداللہ کی طرف کر لیا وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی عبداللہ کے چہرے میں اطمینان تھا مگر نائمہ دیکھ سکتی تھی کہ اداسی کی ایک لہر عبداللہ کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے نائمہ تڑپ اٹھی اس نے اپنے محسن اپنے خاندان کے محسن خدا کے ایک محبوب کو کتنے دکھ دیے ہیں اس شخص کو جو اب اس کا بھی محبوب بن چکا تھا دوسری طرف عبداللہ خاموشی سے لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ دلی طور پر اب بہت مطمئن تھا اس نے اپنی ذمہ داری ممکنہ حد تک بہتر طریقے پر ادا کر دی تھی اسے امید تھی کہ اسماعیل صاحب کی فیملی اور نائمہ بہتر طریقے پر اس صورتحال سے نکل جائیں گی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے پیروں پر ایک بہت نرم لمس محسوس ہوا اس نے رومال آنکھوں سے ہٹایا تو ایک انتہائی غیر متوقع منظر دیکھا نائما اس کے قدموں کو چوم کر خاموشی سے رو رہی ہے وہ ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گیا اور پریشانی کے عالم میں بولا یہ کیا کر رہی ہو نائما روتے ہوئے بولی عبداللہ میں بہت بری ہوں میری غلطیاں بھی بہت ہیں لیکن اب میں بدل چکی ہوں میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں آپ اگر مجھے چھوڑیں گے تو میں اکیلے کبھی نہیں چل سکوں گی مجھے آپ کا سہارا چاہیے اللہ کے واسطے مجھے نہ چھوڑیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے نہ چھوڑیں یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عبداللہ کے سامنے کر دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی عبداللہ کو لمحہ بھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر اس نے نائمہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر کہا نائمہ پلیز خاموش ہو جاؤ پلیز پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی بھر کر اسے پلاتے ہوئے بولا میں تو صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں اب تو آپ ہی میری خوشی بن گئے ہیں مجھے اقرار ہے کہ میں ایک وقت میں آپ سے نفرت کرتی تھی مگر اب میں اللہ کو گواہ پناہ کر کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی محبوب نہیں رہا عبداللہ نے نائمہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ بظاہر خاموشی سے نائمہ کو دیکھ رہا تھا مگر در حقیقت اس کی نگاہوں میں کسی اور کی ہستی تھی وہ جو اپنی ذات میں بہت اجنبی مگر صفات میں بہت مہربان ہے اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک صدا نکلی پروردگار تیری مانند کون ہے تیرا جیسا کون ہے نائمہ جس کے آنسو اب تھم چکے تھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بہت محبت سے بولی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت ہیں عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی وہ لطیف انداز میں بولا میں تمہارا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں دلہن بنتے وقت تم نے اپنا چشمہ نہیں لگایا نائمہ بھی لگی میری نظر اتنی کمزور نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم جو لوگ اللہ کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بے حد حسین قالب سے نوازیں گے مجھے معلوم ہے مگر میرا خیال ہے کہ تم جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی ہی رہو گی عبداللہ کی اس بات پر نائمہ ہنستے ہنستے رک گئی اس کے چہرے پر ایک افسردگی چھا گئی وہ اداس لہجے میں بولی مجھے معلوم ہے میں اچھی نہیں ہوں عبداللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا یہ بات نہیں دراصل تم اتنی خوبصورت ہو کہ سمجھ نہیں آتا تم جنت میں جا کر اور حسین کیسے ہوگی نائما نے شرما کر سر چھکا دیا شام کا وقت ہو رہا تھا ہر طرف سناٹا تاری تھا کبھی کبھی ان پرندوں کی چہچہاٹ اس سکوت کو توڑ ڈالتی تھی جو فضا میں ہر طرف چھایا ہوا تھا آسمان ابھی برس کر کچھ خاموش ہوا تھا سورج بادلوں کی فوج سے شکست کھا کر مغرب کی سمت فرار ہو رہا تھا اس کی سمٹی روشنی ایک طرف زمین کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی اور دوسری طرف آسمان میں قوس و کے بکھرے رنگوں کی صورت یہ پیغام دے رہی تھی کہ روشنی شکست کھا کر بھی بہت حسین ہی رہتی ہے یہ منظر کہیں بھی ہوتا روح کے تار چھیڑ دیتا مگر آسمان کو چھوتے ان پہاڑوں کے درمیان اس منظر کو دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا شادی کے دو ہفتے بعد عبداللہ اور نائمہ ایک بلند ہل اسٹیشن پر کھڑے فطرت کا حصہ بنے ہوئے تھے مصور کائنات کا فن ہر سو جلوہ کر تھا کہیں سائے اور روشنی میں کہیں پستی و بلندی میں کہیں سکوت و گویائی میں اور کہیں ٹھہراؤ اور روانی میں فلک بوس پہاڑ کہیں بلند و قامت درختوں کا زیور پہنے گہرے سبز نظر آ رہے تھے تو کہیں تازہ گھاس کی نکھری ہوئی ہلکی سبز رنگ کی قبا اوڑھے ہوئے تھے کہیں سنگلاخ چٹانیں برف کا سفید لباس اتار کر خاک کا فطری لباس آراستہ کر چکی تھیں تو کہیں چوٹیاں برف کی شفاف مل مل پہنے حسن سادہ کی بے مثل تصویر بنی ہوئی تھی کبھی کبھی سورج بادلوں کے دامن سے نکل کر انہیں اپنی کرنوں سے منور کرتا تو لگتا کہ برف چاندی کے قالب میں ڈھل چکی ہے حسن کے یہ مظاہر بلندی کا حصہ ہی نہیں تھے دھرتی کا نشیب بھی مصور کی فنکاری کا شاہکار تھا پہاڑی دریا نہ جانے کتنی دور سے سفر کرتا لہراتا بل کھاتا چلا آ رہا تھا مگر اس کے جوش میں کوئی کمی نہ آئی تھی جگہ جگہ بہنے والے پہاڑی جھرنے آبشارے اور چشمے بہتے پھسلتے اچھلتے ملن کی خواہش میں نشیب کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے ان کے ملنے سے اس کی روانی اور جوش اور بڑھ جاتا بلند اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں نشیب کی سمت بہتے پانی کا حسن ناقابل تصور حد تک حسین تھا سبزہ خود کئی رنگ کا تھا مگر پھر بھی شوق تنوع میں وہ پھولوں کی صورت ہزار رنگ میں ٹھل چکا تھا یہ بے آمیز رنگ اس بات کے گواہ تھے کہ حسن بے پرواہ سادہ ہو تب بھی خوب ہے مگر رنگوں میں ظاہر ہو جائے تو اس کی خوبی کا کیا کہنا عبداللہ بہت دیر سے ساکن کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ فطرت کی اس تصویر کے ذریعے سے مصور سے ہم کلام تھا اس کی خاموش نگاہیں اس کے بہتے ہوئے جھرنے یہ بتا رہے تھے کہ یہ گفتگو یک طرفہ نہیں سر چشمہ فیض کی عطا اس کے دل کی بستی پر برس کر آنکھوں کے چشموں سے پھوٹ رہی تھی مصور کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اسے دانت ملے وہ صدا کا بے نیاز ہے مگر جب کوئی صاحب ذوق نغمہ ہم سے اسے آفرین کہتا ہے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے پھر دل کے اندھیرے میں محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں آنکھیں محبت کے شولوں کی تاپ نہ لا کر پگھل جاتی اور آنسو کی بارش دریا کی مانند بہنے لگتی ہے ایسے میں چاروں طرف پھیلے انگنت نورانی وجود اس خاکی وجود کو رشک سے دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں آدم کے سامنے سجدہ کرنے والے ایک دفعہ پھر ابن آدم کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں خاکی و نوری کی دید و شنید سے بے خبر نائمہ فطرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو آخرکار اس نے سناٹے کو توڑا سنیے یہ سب کتنا اچھا لگ رہا ہے عبداللہ خاموش رہا نائمہ پھر بولی ہم انشاءاللہ عمرہ کرنے جائیں گے اس میں پیسے بہت لگتے ہیں اس دفعہ عبداللہ نے مختصر جواب دیا صاف لگتا تھا کہ وہ گفتگو سے بچنا چاہ رہا ہے میں نے نانا ابو سے بات کر لی ہے شادی میں ہمارے جو پیسے ضائع ہونے سے بچ گئے تھے ہم ان کو استعمال کر لیں گے دراصل نائما اپنے اس شوق کی وضاحت کرتے ہوئے بولی پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ زیارت کا ایک سفر ہے جس میں پیسے ضائع ہوتے ہیں مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے اللہ سے ملاقات سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی پھر وہ عبداللہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی جنت میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا عبداللہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب نائمہ خاموش ہوگی نا اسے رہنے دے گی اسے فطرت سے اپنے مکالمے کو ختم کر کے اپنی بیوی سے گفتگو کرنا ہوگی وہ مسکراتے ہوئے بولا اگر پہنچ گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ہاں یہ تو ہے مگر وہاں جا کر ہم کریں گے کیا کیا جنت میں ہم بور نہیں ہو جائیں گے دیکھیے نا یہ کتنی اچھی جگہ ہے ہم ہنی مون پر ہیں پھر بھی زیادہ دن یہاں رہیں تو بور ہو جائیں گے ایک فلسفی حسینہ کے ساتھ شادی کرنے کا یہ بہت نقصان ہے تم سوال بہت کرتی ہو یہ کہتے ہوئے عبداللہ کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل چکی تھی نائمہ بھی مسکرا کر بولی تو مان لیجئے نا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہاں میرے پاس جواب نہیں ہے مگر میں جس سے پاتا ہوں اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے یہ بتاؤ انسان بور کیوں ہوتے ہیں نائمہ سوچتے ہوئے بولی یکسانیت سے نائمہ کی بات پر عبداللہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنت میں یکسانیت نہیں ہوگی لوگوں کو جو نعمت ملے گی ہر دفعہ ایک نئے تنوع اور نئے انداز سے ملے گی یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی نہ احاطے میں آ سکتی ہیں اس لیے ان کی ہر تخلیق پچھلی سے نئی اور منفرد ہوگی یہ تو جنت کی بات ہے نا ہم اس کو دنیا میں رہ کر کیسے سمجھ سکتے ہیں نائما اس الجھن سے باہر نہیں آ پا رہی تھی یہ اس کا ایک پرانا سوال تھا اور آج جب اس کی زندگی جنت بن چکی تھی وہ آنے والی جنت کی حقیقت اس شخص سے سمجھ لینا چاہتی تھی جنت جس کا تجربہ تھی عبداللہ نے بھی اسے تفصیل سے سمجھانے کا فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھو انسان اس دنیا میں آنے سے قبل نو مہینے ایک ایسی دنیا میں زندہ رہتا بڑھتا خوراک حاصل کرتا اور زندگی کے دیگر بنیادی کام کرتا ہے جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوتا اس اندھیری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت اور ربوبیت کار فرما ہوتی ہے لیکن یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی خوراک ہی میں متعدد قسم کے ذائقے اور ان گنت اشیاء شامل ہو جاتی ہیں یہی معاملہ اس اندھیرے کا ہے جسے رنگ و روشنی کے ہزار انداز بدل دیتے ہیں نائمہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگی عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا تم نے دیکھا کہ خدا وہی ہے اس کی صفات بھی وہی ہیں مگر ماں کے پیٹ میں ان کا ظہور بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے بہت محدود تھا مگر اس دنیا میں آتے ہی اس صفات کے ہزاروں نئے ظہور سامنے آ گئے ٹھیک اسی طرح جنت میں جاتے ہی جو نئی دنیا بنے گی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح ظہور کریں گی کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان لذت سرور لطف کے نت نئے ذائقے چکتا رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں سبحان اللہ نائمہ اپنے سوال کا جواب ملنے پر خوش ہو کر بولی مگر ایک اور الجھن ابھی باقی تھی اس نے وہ بھی سامنے رکھ دی مگر انسان ہمیشہ ہمیشہ کریں گے کیا انسان اپنی لامحدود زندگی میں اپنے مالک کی لامحدود صفات کو دریافت کر کے اس کی ہم دو تسبیح کریں گے وہ کیسے نائمہ نے اشتیاق سے پوچھا اس بات کو انسانیت کے اجتماعی ارتقاء سے سمجھو کیونکہ انسانیت اجتماعی طور پر یہ تجربہ کر چکی ہے کہ کس طرح یہ محدود دنیا خدا کی صفات کاملہ کی بنا پر لامحدود امکانات رکھتی ہے تم جانتی ہو کہ انسان نے اپنے سفر حیات کا آغاز پتھر کے دور سے کیا تھا پھر زراعتی دور آیا اس کے بعد صنعتی دور آیا اور اب انفارمیشن ایج ہے ہر دور میں انسان نے اسی محدود دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بہتر بنانے اور اس میں حسن و جمال لانے کے نت نئے امکانات کو دریافت کیا اور دنیا کو بہتر سے بہتر بناتے چلے گئے تم زرعی دور کے کسی شخص کا تصور کرو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنے والے ادوار میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے کیا انقلاب آئے گا جب اس محدود دنیا کے مختلف زمانوں کا یہ حال ہے تو جنت کی اس دنیا کا کیا حال ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ظہور کے لیے بنائیں گے انہی صفات کے ظہور کی بنا پر جنت میں اہل ایمان دریافت و تعمیر کی اعلیٰ ترین سطح پر زندگی گزاریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوبصورتی جمال اور سرور کو تخلیق کرنے میں مصروف رہیں گے مگر آج کے انسانوں کی طرح ان امکانات کو تخلیق کرنے والی ہستی کو نہیں بھولیں گے بلکہ ہر دریافت پر اس کی تسبیح اور ہر نعمت پر اس کا شکر کریں گے مختصر یہ کہ وہاں ہر کام لطف حاصل کرنے کے لیے ہوگا اور ہر کام کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح جاری رہے گی عبداللہ کی بات سن کر نائمہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے وہ آنکھیں بند کر کے بولی میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے نائمہ خوش نصیبی کسی سے شادی ہو جانا نہیں خوش نصیبی رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بننا ہے ہم سب انسان اس کائنات کی خوش نصیب ترین مخلوق ہیں یہ کائنات چودہ ارب سال قبل اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ کھرب و ستارے اور سیارے بھی اس کے سامنے لاکھوں درختوں کے جنگل میں ایک پتے کی طرح ہیں پروردگار عالم اپنی کسی ایک مخلوق کو اس بے کراں کائنات کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں ان کی عنایت کہ انہوں نے ہم انسانوں کو اس عظیم موقع کے لیے چنا نائمہ ہم خوش نصیب ہیں کہ مجھے اور تمہیں بلکہ ہر انسان کو یہ موقع ملا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ چودہ ارب سال میں ہمیں یہ موقع پہلی اور آخری دفعہ ملا ہے ایک دفعہ ہم نے اسے گوا دیا تو کبھی اور کسی صورت یہ موقع دوبارہ نہیں دیا جائے گا عبداللہ سحر انگیز انداز میں بول رہا تھا اور نائمہ دل میں اترتے اس کے ہر ہر لفظ کو ذہن نشین کر رہی تھی اس موقع میں سے آدھی زندگی ہم ضائع کر چکے ہیں باقی کبھی کچھ بھروسہ نہیں دیکھو یہ زندگی یہ عظیم موقع پہلا اور آخری چانس ضائع نہ ہو جائے میرے خواب بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا نائمہ نے عبداللہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا نئما وقت ہر خواب بھلا دیتا ہے ہر کتاب بھلا دیتا ہے ہم انسان الفاظ بھول جاتے ہیں عہد بھی بھول جاتے ہیں ہماری یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں جنگ ہر لمحے کی جنگ اپنے جذبات اور تعصبات کے خلاف اپنی خواہشات اور جذبات کے خلاف شیطانی ترغیبات کے خلاف اور غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے فوراً خدا کی سمت لوٹ آؤ یہ زندگی نہیں جنگ ہے انسان اور شیطان کے بیچ کی جنگ اس جنگ میں ہم غیر جانبدار رہ سکتے ہیں نہ ہار مان سکتے ہیں یہاں ہار ہی نہیں غیر جانبداری کا مطلب بھی شکست ہے اور شکست کا مطلب جہنم ہے جنت سے بحرومی ہے یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا نائمہ بھی چپ تھی اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ یاد آ گیا تھا وہ عجیب سے لہجے میں بولی آپ سچ کہتے ہیں ہماری یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے ہم خواب اور کتابیں دونوں بھول جاتے ہیں الفاظ اور عہد سب کو فراموش کر دیتے ہیں میں بھی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے گواہی دینی ہے اثر کی قسم کھا کر یہ گواہی دینی ہے رسولوں کے زمانے کی قسم کھا کر یہ گواہی دینی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں ایمان لانے والوں کے سوا عمل سالے کرنے والوں کے سوا حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرنے والوں کے سوا یہ ہوگا یہ ہو کر رہے گا قسم اس وقت کی قسم اس وقت کی آخری الفاظ کہتے ہوئے نائما کی آواز بھر گئی اس کے ذہن میں جلیل القدر رسولوں کی زندگی کے وہ مناظر تازہ ہو رہے تھے جب عالم کے پروردگار کی عدالت دنیا میں لگی تھی اور مجرموں کو صفائے ہستی سے مٹا کر اہل ایمان کو زمین کا وارث بنا دیا گیا تھا دوسری طرف عبداللہ ایک اور دنیا میں تھا روز حشر جہنم اور جنت کے مناظر ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے انسانوں کی ابدی سزا و جزا کے مناظر وہ دیر تک اسی کیفیت میں رہا پھر کسی درجے میں احساس ندامت کے ساتھ ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا میں بھی بھول رہا تھا نائما مگر میرے رب نے مجھے یاد دلایا یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے عبداللہ کی نظروں کے سامنے محرومی کی وہ رات تھی جب اسے معلوم ہوا تھا کہ نائما اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے تب سے میں یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ زندگی اب زندگی نہیں ایک مقدس مشن ہے لوگوں کو غیر اللہ کی بڑائی سے نکال کر ایک اللہ کی بڑائی میں لانے کا مشن جنت کی عظیم ترین کامیابی کی خبر لوگوں تک پہنچانے کا مشن قیامت کے عظیم حادثے سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے کا مشن پیغمبر عربی کے مقدس مشن کو عالمی ہدایت بنانے کا مشن ایک ایک انسان تک پیغمبر آخر الزما کا پیغام پہنچانے کا مشن کیا تم اس مشن میں میرا ساتھ دو کی عبداللہ کے سوال کے جواب میں نائمہ پورے کے ساتھ بولی میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں میں ہی نہیں اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہر مرد اور عورت آپ کے ساتھ ہوگا یہ مشن ہم سب کا مشن ہوگا یہ مشن ہم سب کی زندگی ہوگی ہر طرف ڈوبتی شام کا سکوت تاری تھا وقت کی رفتار شاید ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی تھی نہ جانے کتنی دیر تک یہ خاموشی رہی پھر نے آسمان پر کہرے ہوتے ہوئے اندھیرے کی طرف دیکھا اور بولی ہمیں واپس چلنا چاہیے کل صبح ہمیں گھر لوٹنا ہے زندگی شروع کرنی ہے عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا کل سے ہمیں زندگی نہیں جنگ شروع کرنا ہے زندگی تو جنت میں شروع ہوگی وہ دونوں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے